دو ہزار کے قریب ہے اور کتاب کے مولف نے اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے پہلا مقصد ان احادیث کے بارے میں ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور پہلے مقصد میں تین کتب ہیں ایک کتاب الاسلامی والایمان اور دوسرے نمبر پہ کتاب الایمان بالیوم الاخر یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق روز آخرت پہ ایمان لانے سے ہے اس کتاب میں کئی فصول ہیں اور اس وقت ہم دوسری فصل پڑھ رہے ہیں اور دوسری فصل کا چھٹا باب ہے اس دوسری فصل کا نام کیا ہے صفت القیامہ قیامت کے اوصاف اور دوسری فصل کا باب کون سا ہے باب نمبر چھ یہ باب کیا ہے باب اخراج و النار یہ باب ہے جہنم کے لشکر جہنم کی جماعت کو نکالنے کے بارے میں باقی لوگوں سے الگ کرنے کے بارے میں اس باب میں اس بات کا بیان ہوگا کہ وہ لوگ جنہوں نے جہنم میں جانا ہے ان کے بارے میں آدم علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ آپ ان کو باقی لوگوں سے الگ کر دیں حدیث نمبر ستر عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقول اللہ یا آدم فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک قال یقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل الف تسعمائة وتسعة وتسعين ابو سعید خدری سے رویت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کہے گا یا آدم آدم اے فیقول تو آدم علیہ السلام کہیں گے لبئی کا وسعدیک میں حاضر ہوں اور تیری طرف سے سعادت کا طالب ہوں والخیر فی یدیک اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے بلقی روفی یہ اور ساری کی ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے ساری خیر تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور شر کس کے ہاتھوں میں ہے شر بھی اللہ رب العزت کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ ہی خیر کے خالق ہیں اللہ تعالیٰ ہی شر کے خالق ہیں